رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حدیبیہ کی صلاح کے موقع پر صحابہ کی تعداد چودہ سو تھی اس پر حضرت سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر پندرہ سو صحابہ موجود تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ میں بیعت کی تھی ابو داؤد عالسی نے بیان کیا ہم سے قرآ بن خالد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور محمد بن بشار نے بھی ابو داؤد تعالسی کے ساتھ اسی کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تریپن